حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنی زندگی میں ایک درم صدقہ کرنا موت کے وقت سو درم صدقہ کرنے کی بنسبت زیادہ افضل ہے سننے ابودا و حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھیاسٹھ